استاذ کی تفسیر حضرت مولانا شیخ محمد طیب صاحب طاہری مدزل العلی کے بیان کے بعد مجھ جیسے کم علم و فہم کے لیے بیان کرنا کچھ مناسب بھی نہیں تاہم اپنے شیخ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے چند گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا میں نے جس آیت مبارکہ کی تلاوت کی ہے یہ سورہ ان کبوت کی آیت ہے اور صرف آپ کے سامنے سورت ان کبوت کا خلاصہ آج کے اس کنونشن کی مناسبت سے بیان کرنا چاہتا ہوں لیکن ایک بات پہلے سن لیجئے کہ دین کے عنوان سے جتنی بھی جماعتیں ملک کے اندر کام کر رہی ہیں میں تمام دین کے عنوان سے کام کرنے والی جماعتوں میں سے افضل ترین جماعت اگر سمجھتا ہوں تو صرف اور صرف اشاعت التوحید و سنہ کو آپ میرے اوپر سوال کریں گے کہ تو تمام دینی جماعتوں میں سے اشاعت التوحید و سنہ کو افضل جماعت کیوں سمجھتا ہے تو یاد رکھیے میرے پاس دلیل نہیں دلائل کا انبار موجود ہے اشاعت التوحید و سنہ کے گھرانوں کے اندر جنم لے کر دوسری جماعتوں میں جا کر اپنی صلاحیتیں ان کے کام میں خرچ کرنے والے نوجوانوں دلیل نہیں دلائل کے انبار کی بات کر رہا ہوں میرے پاس دلائل کا ذخیرہ موجود ہے کہ تمام دینی جماعتوں میں سے اشاعت التوحید و سنہ کو اعلی جماعت سمجھتا ہوں آپ کہیں گے دلائل بیان کر آئیے پہلی دلیل سنیے صلی اللہ علیہ وسلم خیر کمن تو قرآن آج سے چودہ سو سال پہلے میرے آقا نے فرمایا تھا اے میرے صحابہ غور سے سننا تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے گویا کے رسول کریم نے اپنی سچی زبان سے بتا دیا کہ سب سے بہتر فرد وہ ہے جو قرآن سیکھتا بھی ہے قرآن سکھاتا بھی ہے او واشگاف الفاظ میں کہہ دینا چاہتا ہوں اگر رسول کریم کی اس حدیث پر عمل کر رہی ہے ملک کے اندر بلکہ پوری دنیا کے اندر تو کما حق کو اشاط التوحید و سننا کر رہی ہے قرآن سکھانے والے اشاط التوحید والے قرآن سیکھنے والے اشاط التوحید والے خیال کرنا قرآن پڑھنا اور چیز ہے قرآن پڑھانا اور چیز ہے قرآن سیکھنا اور چیز ہے قرآن سکھانا اور چیز ہے اور میں پورے دعوے سے کہتا ہوں لوگ موجود ہیں دین کے عنوان سے کام کرنے والے قرآن سیکھنے اور سکھانے کا کام اگر کر رہی ہے تو صرف اشاط التوحید و سننا کوئی جماعت لاؤ جس جماعت کے اندر روزانہ قرآن کے درس دیے جاتے ہوں کوئی جماعت لاؤ جہاں دورے تفسیر پڑھائے جاتے ہوں کوئی جماعت لاؤ جو اپنے تقاریر میں قرآن بیان کرتی ہو آؤ میں اور بات دعوے سے کہنے لگا ہوں پورے چودہ سو سال ایک سال کی بات دو سال کی بات نہیں چودہ سو سال کی بات کر رہا ہوں چودہ سو سال کے عرصے کے اندر مجھے ایک مجلس دکھاؤ ایک مرکز دکھاؤ ایک جگہ دکھاؤ جہاں پر قرآن سیکھنے کے لیے پنج پیر سے زیادہ مجمع آیا ہو پنج پیر کے اندر جب میں نے دورہ تفسیر حضرت شیخ محمد طیب سے پڑھا تو پانچ ہزار مرد موجود تھے دو ہزار عورتیں موجود تھیں سات ہزار انسانوں نے قرآن مجید سیکھا حضرت نے قرآن سکھایا میں چودہ سو سال کی تاریخ کا چیلنج دینا چاہتا ہوں کہ چودہ سو سال میں قرآن سیکھنے کے لیے پنج پیر سے زیادہ مجمع کٹھا کرا مجھے دکھاؤ اگر تم دکھا دو گے میں تمہاری کارکردگی مان لوں گا اگر نہ مثال پیش کر سکو تو تمہیں ماننا پڑے گا قرآن سیکھنے سکھانے کا کام کما حق کو کر رہی ہے تو اشاط التوحید کر رہی ہے جب قرآن سکھایا اشاط التوحید نے قرآن سیکھا اشاط التوحید والوں نے تو میں واضح الفاظ میں کہوں گا تمام جماعتوں میں سے افضل جماعت ہے تو اشاط التوحید وسنہ وسونہ خیر القرون کے دور کے بعد مثال پیش کرو دلیل کے ساتھ بات کرو اور میں پوری ذمہ داری سے یہ بات کر رہا ہوں کوئی مذاق نہیں نمبر دو دلیل جتنی قدر قرآن کی شاط توحید کے پاس ہے کسی جماعت کے پاس نہیں ہے آپ کہیں گے وہ کیسے قرآن کی قدر وہ کرتے ہیں یہ قدر نہیں غلاف سنہری لپیٹ کر الماری میں رکھ دیا یہ قدر نہیں جانور بیمار پڑ گئے لٹکا دیا جانور نیچے سے گزارے یہ قدر نہیں بہت ہوا گلے کے اندر قرآن پاک تعویز کی شکل میں ڈال دیا یہ قدر نہیں نہیں میں اس کو قدر نہیں مانتا قرآن کی اصل قدر یہ ہے جو اشاط التوحید کر رہی ہے کہ جہاں پر قرآن کی بات آ جائے اشاط التوحید والے قرآن کے مقابلے میں کسی کی بات ماننے کے لیے تیار ہو یہ ہے قرآن کی قدر تم نے تم نے کیا قرآن کی قدر کا معنی سمجھا میرے پاس دلائل موجود ہیں آؤ تیسری دلیل سنو امبار میں نے کہا تیسری دلیل جس طرح قرآن کو اشاط التوحید نے بیان کیا ہے کوئی جماعت بیان کر رہی ہے نہیں او اسی کا اشارہ خدا نے سورت ان کبوت میں کیا صرف اشارے ہی اشارے کرنے ہیں رب فرماتے ہیں پرماتے لام احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون اچھا او تو ہی دیو تم نے یہ سمجھ لیا ہم جب تو عید کا اقرار کریں گے تو عید کا نعرہ بلند کریں گے ہم تو ہیں ہم نے تو عید کو مان لیا بس صرف ماننے سے کام بن جائے گا اللہ کریم فرماتے ہیں کوئی نہ کوئی نہ تو عید کو ماننا کمال نہیں بلکہ حملہ یفتنون توحید کو ماننا کمال نہیں بلکہ توحید کے اوپر ڈٹ جانا کمال ہے کمال کیا ہے توحید کے اوپر سنانا بھی کمال ڈٹ جانا بھی کمال اللہ کریم فرماتے ہیں قرآن پا کے اندر تم یہ نہ سمجھنا ہم جب نعرہ لگائیں گے آمنا ہم نے مان لیا تو عید کے مسئلے کو اب ہمارا امتحان نہیں کیا جائے گا اللہ فرماتے ہیں کوئی نہ کوئی نہ یا لمن اللہ الزین صدقو والا یا لمن القاذبین میں اللہ کریم ضرور امتحان کروں گا تاکہ ساری دنیا کو پتہ چل جائے تو عید کا اقرار تو سارے کر رہے ہیں لیکن تو عید بیان کرتا کون ہے تو عید کے اوپر ڈٹ جاتا کون ہے ایسے مذاق نہیں ماننا کمال نہیں اللہ کریم قرآن پاک میں فرماتے ہیں ان الذین کالو رب نمست کاموں مل ملا کا اللہ تا ولا سنو باب شرو بل جن تلتی کن تم تو اچھا صرف زبانی کام نہ جن لوگوں نے نعرہ لگا دیا کہ اللہ ہمارا داتا کون ہے تو ہی دیو داتا کون ہے لاہور والا علی حجویری ہم داتا نہیں مانتے ہمارا داتا اللہ کریم ہے اللہ فرماتے ہیں صرف اقرار نہیں کیا بلکہ سمس داتا منہ ڈٹ گئے اس نعرے کے اوپر مشکلات راستے کے اندر آئے ہونا شروع ہو گئی لیکن انہوں نے نعرہ یہ نہیں چھوڑا نعرہ یہی لگایا کہ داتا کون ہے رب کائنات فرماتے خیال کرنا سورت ان کبوت کا میں خلاصہ بیان کرنے لگا تھا جب تم یہ نعرہ لگاؤ گے کہ داتا اللہ کریم ہے اللہ فرماتے امتحان تمہارے اوپر شروع ہو جائیں گے اللہ امتحان کس طرف سے آئیں گے رب کائنات فرماتے پہلا پہلا امتحان تمہارے اوپر آئے گا والدین کی طرف سے سورت کا خلاصہ والدین ہاں اللہ کریم قرآن پاک میں فرماتے ہیں او توحیدی جب تو نے توحید کا نعرہ لگایا آ گئے سامنے والدین رب کائنات فرماتے ہیں نل دیوالی دئی میں لے تشرے کبھی مالئی سلا کبھی فلا توتے ہما اگر والدین بھی مقابلے کے اندر آ جائیں اور توحید کے بجائے شرک کرانے کا پروگرام بنا لیں اپنے والدین کو تو چھوڑنے کی گنجائش ہے لیکن توحید کو چھوڑنے کی اجازت دیکھو نا اللہ نے قرآن میں نمونہ ذکر کر دیا جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے آواز لگائی اپنے ابا جان کے سامنے اور کہتے ہیں یا متا بدو مالا یس مو بلا سیرو بل نی اے میرے ابا جان معبود کی بھی تین شرطیں ہوتی ہیں عبادت کی بھی تین شرطیں ہوتی ہیں عابد کی بھی تین شرطیں ہوتی ہیں اگر تین شرطوں میں سے ایک بھی موجود نہیں تو عبادت عبادت نہیں بنتی تین میں سے ایک موجود نہیں عابد عابد نہیں بنتا بنتا تین میں سے ایک موجود نہیں معبود معبود نہیں بنتا وہ کیسے حضرت ابراہیم نے جب ابا کے سامنے بات کی اس انداز سے بات کی لے ماتا بو دو ابا جس کو تو نے معبود بنایا ہوا ہے اس میں تو ایک بھی شرط موجود کوئی نہیں نہ تو وہ سنتے ہیں نہ تو وہ دیکھتے ہیں نہ کچھ کرنے کی طاقت ہے ان کے اندر ابا جان تیرے معبود سمیع بھی نہیں تیرے معبود بصیر بھی نہیں تیرے معبود قدیر بھی کوئی نہیں اور معبود کی تو شرطیں تین ہوا کرتی ہیں ان میں سے تو ایک شرط بھی نہیں پائی جاتی ابا سنتے بھی نہیں دیکھتے بھی نہیں کر سکتے بھی کچھ شعی میں کیوں نہ کہوں پنجابی والے حضرات توجہ کریں اے میرا پروردگار پیرو پیغمبرو تیرے منگتے تے چن سورج بھکیاری ربا جسنو ادھی دے جسنو چاویں ساری آپ انہوں دے دی نال بہاری پھر فر ان پتر مگد مت جنا دی او بن نہیں سکتی ان کو مکھی ایک بیچاری سیاح بن نہیں سکتی ان مکھی ایک بچاری قرآن بھی ساری حضرت ابراہیم نے اپنے والد کے سامنے کہا معبود کی تو ایک شرط بھی موجود نہیں عبادت کی بھی تین شرطیں توجہ کون سی اللہ نے قرآن میں ذکر کر دیا رب کائنات فرماتے ہیں اولا کلینا یدنا یب تہو نیلا رب ہی مل وسیلا رحمتہ عذاب جس کی عبادت انسان کر رہا ہے اس کے ساتھ محبت بھی ہونی چاہیے جس کی عبادت کر رہا ہے اس سے امید بھی ہونی چاہیے اور اس کا ڈر بھی ہونا چاہیے ان تین شرطوں کے ساتھ جو بھی کام کام کرے گا وہ عبادت بنتی جائے گی جو گیارہویں کا دودھ تقسیم کر رہا ہے اس کو حضرت عبد القادر جیلانی کے ساتھ پیار بھی ہے اس لیے تو ان کے نام کا دے رہا ہے اور امید بھی ہے اگر میں گیارہویں کا حصہ نکالوں گا تو میری بھینس کا دودھ بڑھ جائے گا اور ڈر بھی ہے نہ دیا تو بھینس مر جائے گی تین شرطیں موجود ہیں اب گیارہویں کا دودھ دے گا تو عبادت حضرت عبد القادر جیلانی کی بن جائے گی تین شرطیں عابد کے لیے بھی ان تین میں سے ایک نہ پائی جائے عابد عابد نہیں مشرق بن جاتا ہے نماز میں ہم اقرار کرتے ہیں للہ و اللہ و طیبات اللہ کولی عبادتیں بھی تیرے لیے مالی عبادتیں بھی تیرے لیے زبانی عبادتیں بھی تیرے لیے بدنی عبادتیں بھی تیرے لیے ان تین میں سے ایک بھی موجود نہیں تو عابد عابد نہیں مشرق ہے مسئلہ بھی تو آ گیا مسئلے بیان کرنے والا بڑا چل آ گئے والد مقابلے میں نکل تن تہے لار جو جمن کا وہ جرنی ملی نکل جا میرے گھر میں سے تجھ وہاں بھی کوئی گنجائش نہیں میرے گھر کے اندر حضرت ابراہیم چل پڑے باپ نے جو دھمکی دی تھی سنسار کر دوں گا تجھے جب جانے لگے تو باپ نے پوچھا اپنا ایڈریس سے لکھوا دے مجھے ابراہیم اگر میرا دل کر جائے ملاقات کرنے کے لیے کس مقام پہ آ کے تیری ملاقات کروں حضرت ابراہیم کہتے ہیں ایڈریس پوچھتا ہے ابا ہاں میں تجھے پتا دیتا جاؤں انی نہیں ل ربی میں ابھی کو چھوڑ کر ربی کی طرف جا رہا ہوں کیوں تو عید کی خاطر اب کو تو چھوڑا جا سکتا ہے پر رب کو چھوڑنے کی گنجائش ایک پھر مقابلہ کریں گے مولوی برے مولوی کون سے اللہ نے قرآن میں دوسرے مقام پہ فرمایا ان کثیر من الاحبار والرهبان لیا کلو اموال بل باطل رب کائنات فرماتے ہیں ایک دو کی بات نہیں کثیر او ڈیموکریسی کی بات ہو رہی ہے جمہوریت کی بات سیرا بہت سارے بڑے بڑے مولوی بڑے بڑے پیر کرتے کیا ہیں لیا کو لونا مال نہیں فرمایا لوگوں کے کئی قسم کے مال حرام طریقے سے کھاتے ہیں میرا پروردگار میں سوال کر رہا ہوں تیرے دربار میں مال کھاتے ہیں تو کھانے دے اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں تو بھرنے دے اللہ تو کیوں شکایت کر رہا ہے اللہ فرماتے ہیں مال بھی کھاتے ہیں لوگوں کا اور کام کیا کرتے ہیں ان سبیل اللہ اللہ کے سیدھے راستے سے بھی روکتے ہیں چلو مال کھاتے سیدھا راستہ بتاتے پھر بھی بات بن جاتی مال بھی کھاتے حق بات بھی نہیں بیان کرتے اپنی سیاست کے پیچھے یہ ہمیں تو بے نظیر اور نواز شریف میں فرق معلوم نہیں ہوتا تیری آنکھیں کہاں گئی ہیں اپنے علاقے کی بات کروں نا جانتے ہیں جی یہ کیا چیز ہے لیٹر بکس پیڑ نہیں میں کہتا ہوں letter box letter box letter box بڑا نامراد ہوتا ہے جتنے خط لکھ لکھ لکھ لکھ لکھ اس کے اندر ڈالتے جاؤ پر بھرتا یہ حضرت کا لیٹر بکس بھی بھرتا پرمٹ تیل کے پرمٹ گاڑیوں کے پرمٹ خارجہ کے امور کے اس کو جو بھرنا ہے سبحان اللہ نہیں نہیں سیاست کے پیچھے دین کو مت چھوڑ میں اس سیاست کو نہیں مانتا اقبال نے تڑپ کے کہا تھا چلا لے بادشاہی ہو یا جمہوری تماشا ہو جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگے آ اللہ کریم فرماتے ہیں قرآن پاک کی صورت ان کبوت میں تو ہی خیال کرنا ابھی بندیالوی صاحب بیان کر رہے تھے نو علیہ السلام کی بات میں صرف نقطہ بیان کرتا ہوں حضرت شیخ طیب کا اللہ ہم تیار ہو گئے امتحان اٹھانے کے لیے رائے تو ہی کے اندر مشکلات برداشت کرنے کے لیے تیار ہو گئے اللہ پر ہمیں یہ تو بتا کتنی مدعا تک امتحان اٹھانے پڑیں گے اللہ کتنی مدعا تک آزمائشیں آئیں گی کتنی مدت ہمیں تکلیفیں برداشت کرنی پڑے گی اللہ کریم نے صورت ان کبوت کے اندر حضرت نو علیہ السلام کا تذکرہ شروع کر دیا اور قرآن پاک کا مطالعہ کرنے والے ساتھیوں کو میں دعوت فکر دے رہا ہوں الحمد سے لے کر وناس کی شین تک قرآن پاک کا مطالعہ کرو حضرت نو علیہ السلام کا اللہ نے جہاں بھی ذکر فرمایا کسی بھی صورت کے اندر اللہ نے نو علیہ السلام کی تبلیغ کی مدت بیان نہیں کی صرف صورت ان کب ثبوت ہے جہاں حضرت نو علیہ السلام کی تبلیغ کی مدت بیان فرمائی یہ مدت بیان کرنے کا کیا مانا راز کیا ہے نقطہ کیا ہے اس کے اندر حضورت کبوت کے اندر تو ہیدیوں پہ امتحان کا ذکر ہے اللہ کریم نے اشارہ کر دیا لقد ارسلنا ارسل فلبس فيهم الف سنة اللہ خم سین او توحیدیوں حضرات نو علیہ السلام نے سارے نو سو سال تکلیفیں برداشت کی اللہ نے نقطہ بیان کر دیا توحیدیوں کے لیے تمہارے اوپر بھی امتحان آئیں گے ایک دن کے لیے نہیں دو دن کے لیے نہیں جس طرح نو علیہ السلام پہ ساڑھے نو سو سال امتحان آئے تمہارے اوپر بھی توحید کے لیے بڑے لمبے عرصے تک امتحان آئیں گے جس طرح نو علیہ السلام نہیں پیچھے ہٹے خیال کرنا امتحان آئے تو تم نے بھی پیچھے ہٹنا جی، مولانا مہربانی کرو نا جی کیا مسئلہ ایسا بیان کرو ناراض کوئی نہ ہو جی، ہم محلے میں لڑائی نہیں کرانا چاہتے ہماری پنجابی میں کہتے ہیں مولوی صاحب کولا کولا مسئلہ کرے یہ میٹھا میٹھا اللہ ہے کہاں یاد آیا شیخ القرآن حضرت مولانا غلام اللہ خان فرماتے ہیں مولوی صاحب واز کر رہا تھا اور واز میں مانا کرتا ہے کہتے لا الہ سورج الہ نہیں مانا کر رہا ہے شیخ القرآن فرماتے ہیں مولوی نے مانا کیا لا الہ چاند الہ نہیں لا الہ ستارے الہ نہیں میرے شیخ القرآن نے گرج کے فرمایا مولوی صاحب مسئلہ چھپا کیوں رہا ہے ہمارے ملک پاکستان کے اندر سورج کی پوجا کوئی نہیں کرتا پاکستان میں چاند کی پوجا کوئی نہیں کرتا پاکستان میں ستاروں کی پوجا کوئی نہیں کرتا مسئلہ کھول کے بیان کرنا لا الہ حضرت سلطان بہو الہ نہیں یوں کہنا سست نہیں ہو گئے شیخ القرآن نے کہا یوں مانا کرنا تاکہ پتا چل جائے لا الہ گجرات والا شاہ الہ یوں مانا کرنا لا الہ پنڈی والا امام بری الہ نہیں الہ کون ہے اللہ الہ کون ہے یوں مانا کر نہ مولانا مسئلہ ایسا کرنا کہ ناراض کوئی نہ ہو اللہ فرماتے نہ نہ خیال کرنا او تو کی خاطر اتنے امتحان تمہارے اوپر آئیں گے اللہ نے حضرت ابراہیم کا قصہ بیان کر دیا رب کائنات فرماتے فما کا نہ جواب اللہ کالو ہر کولو او ہر ریکو قوم نے پروگرام بنا لیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے آگ میں جلا دیا جائے گویا کے توحید کی خاطر توحید یو جان کی بازی بھی لگانی پڑے گی اللہ فرماتے ہیں جب انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا پروگرام بنایا انجا اللہ من النار کریم نے آپ سے نجات عطا فرما دی اللہ نے نقطہ سمجھا دیا مسئلہ بیان کرنا تمہارا کام ہے حفاظتیں کرنا میرا کام ہے تو ہی دیو گھبرانا نہیں رب کائنات فرماتے ہیں دوسرے مقام پہ یا بلغ ما انزل کمل رب تفل فما بلغ ترسالتا بلو یا سے موقع من الناس میرے پیغمبر قرآن بیان کرنا تیرا کام ہے حفاظتیں کرنا تیرا کام ہے اللہ میری ایک درخواست ہے اللہ میری التجا اللہ میں تیرے دربار میں سوال کرتا ہوں میں نے مان لیا لمبا امتحان آئے گا لمبی تکلیفیں آئیں گی اللہ میں نے مان لیا جان کی بھی بازی لگانا پڑے گی پر اللہ میاں کوئی مسئلہ میرا سننے پہ تیار نہ ہو پھر میں کیا کروں رب کائنات فرماتے کوئی بات نہیں یا عبادی اللہ عرضی منوار اگر گجرات میں تمہارا مسئلہ کوئی نہیں سنتا راول پنڈی میں بیان کرنا شروع کر دو راول پنڈی میں کوئی نہیں سنتا پنج پیر میں جا کر تو کے نعرے لگاؤ چلو کوئی بات نہیں یہاں نہیں سنتا تو وہاں سے اے میرا پروردگار اگر دوسری زمین پہ چلا جاؤں وہاں مسئلہ بیان کروں لوگ مرنے کے لیے تیار ہو جائیں مسافر آدمی کے ساتھ طاقت بھی نہیں ہوتی جان کا خطرہ ہو اللہ ہیں تو پھر کیا ہوا کلو نفس ن کا تل تو موت تو ویسے بھی آنی ہے تو عید کے ناروں میں اگر موت آ جائے تو اس سے خوش نصیب موت کوئی نہیں اللہ اللہ پھر سوال ہے سوال کرنا آخری بات میرا سوال ہے اگر تو عید بیان کروں مسجد سے جواب مل جائے گا کہتے نا مولوی بولا نا خیال کرنا ایسی تقریر نہ کرنا کہ محلے والے ہمیں بھی نکال دیں مہربانی کرنا جی اللہ میں مسئلہ بیان کروں تو عید کے نعرے لگاؤں امامت نہ چلی جائے خطابت نہ چلی جائے پھر کھاؤں گا کہاں سے انتظام کیا ہوگا میرا اللہ کریم فرماتے ہیں کوئی بات نہیں مسئلہ بیان کرنا تیرا کام ہے رب کائنات آگے فرماتے ہیں دو دن لاتا ہمیں لو رزو کہا رزو کہا بھیا تم وہ سمی العلیم او تم مسئلہ بیان کر تو ہی تو عید کے چنارے لگا دے اگر میں اللہ پتھروں کے اندر کیڑوں کو رسک دے سکتا ہوں تو عید کے نعرے مرنے والے کو رسک سے محروم کروں گا بیان کر پر مسئلہ کون سا آخری بات توجہ سے سننا مسئلہ کون سا اللہ اللہ فرماتے ہیں یہ مسئلہ یہ مسل الزین تخذو من دون مند اولی کمسل تو بہی جو لوگ اللہ کریم کو چھوڑ کے گھروں کے دروازوں پہ جاتے ہیں اللہ کو چھوڑ کے مردوں کے سجدے کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کے انسانوں کو داتا مان رکھا ہے اتنا خزاں تو تو جو لوگ اللہ کریم کو چھوڑ کے غیروں کے دروازوں پہ جاتے ہیں اللہ کو چھوڑ کے مردوں کے سجدے کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کے انسانوں کو داتا مان رکھا ہے اللہ کریم فرماتے ان کی مثال مکڑے والی ہے پنجابی میں کہتے ہیں بھمبوا ڈانور اردو والے کہتے ہیں مکڑا جانتے ہیں نا وہ کونے میں ہوتا ہے جالا بناتا ہے رب والے ان کبوت کہتے ہیں خیال ان کی مثال مکڑے والی اللہ وہ کیسے فرمایا اتنا خزا تو بئی اب اپنے انداز سے میں تشریح کروں گجرات کے اندر تشریف لانے والے مختلف ملک کے مقاموں سے آنے والے تو ہی دیو میرے الفاظ قابل غور ہیں آپ نے مکڑے کو دیکھا ہوگا پانچ لاکھ کی کوٹھی تعمیر کرو دس لاکھ کا بگلا تعمیر کرو لیکن جو مکڑا ہوتا ہے اس کو لطف نہیں آتا شان کوٹھی کے اندر علی شان کمروں کے اندر مکڑے کو مزہ نہیں آتا مکڑا اپنا جالا الگ بناتا ہے ایسے نا بالکل وکھرا اللہ فرماتے پرماتے بئی تو او لوگوں جس طرح دس لاکھ کی کوٹھی کے اندر مکڑے کو مزہ نہیں آتا یہ اپنا جالا الگ بناتا ہے جو مشرق ہوتا ہے اس کو بھی ساری خدا کی خدائی میں مزہ نہیں آتا مشرق بھی اپنا دربار الگ بناتا ہے اچھا اور جب بنائے جالا آج کے سائنسدانوں نے تحقیق کی کہ جالے کو بڑا سجاتا ہے بڑی عمدگی سے بناتا ہے او قریب سے آپ دیکھیں نا بڑا سجاتا ہے ہاں ہاں اتنا خزاں تو بئی جس طرح مکڑا اپنے جالے کو سجایا کرتا ہے جو مشرے ہوتا ہے یہ اپنے آستانے اور درباروں کو سجایا کرتا ہے جھنڈیوں کے ساتھ کمکموں کے ساتھ بتیوں کے ساتھ رنگ برنگے بلبوں کے ساتھ ٹیوب لائٹوں کے ساتھ وہ بھی جالے کو سجاتا ہے یہ اپنے آستانے کو سجاتا ہے اور جب وہ جالا بنانے لگے مکڑا تو جو تار ہوتے ہیں جالے کے یہ باہر سے نہیں لے آتا اپنے پیٹ میں سے نکالتا ہے وہ جڑے تندو ہونے تو تار وہ ڈڈو کٹ دے کتوں ڈڈو کٹ دے پنجابی کی گل کرا کر دے ڈرا مشرق انسان دے کول مشرق دلیل کوئی نہیں شرک دی مشرق بھی اپنی دلیل کٹ دے مشرق بھی اپنے دلیلیں پیٹ میں سے نکالتا ہے وہ بھی تار پیٹ میں سے نکالتا ہے مشرق بھی دلیلیں پیٹ میں سے نکالتا ہے کیسے کبھی تو کہتا ہے بادشاہ کوٹھے پہ چڑھنا ہو تو سیڑھی کی ضرورت ہے اپنے پیٹ کی دلیلیں پیٹ کے لیے بادشاہوں کمال ہے ڈی سی کو ملنا ہو پہلے چپراسی کو ملا جاتا ہے یہ ڈڈو کٹ دے مشرق بھی دلیلا ڈڈو کٹ دے اپنے پیٹ میں سے نکالتا ہے ہاں ہاں مکڑوں جالا بناتا ہے مکھیوں کو پھنسانے کے لیے ایسے نا یہ دربار سجاتے ہیں مریدوں کو پھنسانے کے لیے یہ بھی لکڑ ہزم پتھر ہزم اچھا اور خیال کرنا خیال کرنا وہ جو مکڑا ہوتا ہے کبھی آپ اس کے جالے کو قریب سے جا کے دیکھیں مکھی کو کھاتا کوئی نہیں جب مکھی آ جاتی ہے مکھی پہنچی اس کے جالے کے اندر تو پہلے اس کے اردا گرد تار بننا شروع کر دیتا ہے جالا بننا شروع کر دیتا ہے تاکہ مکھی پھنس جائے جس طرح مکڑا مکھی کے ارد گرد جال بنتا ہے یہ جو بیٹھے ہوتے ہیں نا مجاور یہ بھی آنے والوں کے اردا گرد جال بنا کرتے ہیں کوئی تو جال بنتا ہے طویزوں کا بھائی ہم جمعرات کو طویل لکھا کرتے ہیں اب کیوں آ گیا جمعرات کو آنا ایسے آ گیا میں نے تجھے کہا تھا کالا مرغا لے کے آنا اس کی لو کے ساتھ میں لکھوں گا یہ بھی جال ہے کوئی جال بنتا ہے دموں کا جال ہے ہاں؟ جھنگ کے اندر ایک نکلا تھا پیر سپاہی کیا ہے جی باقی پھونک مارتا ہے بیماری ختم وہ ہمارے میاں والی میں آیا تو میاں والی کے اندر ایک قصبہ ہے ہرنولی تقریباً پینتیس کلو دور شہر سے اس طرف آواز لگ گئی پیر سپاہی آ رہا ہے بس پھونک مارے گا بیماریاں ختم پینتیس کلو میٹر تک قطاریں لگ گئی لوگوں کی اس طرف بھی سڑک کے اس طرف بھی سڑک کے دو رویہ کھڑے ہیں اور برتن ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں پانی سے بھرے ہوئے پیر سپاہی آئے گا پھونک مارے گا بیماریاں ختم برتن آگے کریں گے آیا پیر سپاہی گاڑی پر سوار تھا اس نے اتنا لمبا قطاریں دیکھی حیران و پریشان ہو گیا پینتیس کلو میٹر کا فاصلہ ہے دونوں طرف سے آدمی کھڑے ہوئے ہیں میں کیا کروں گا بیچارہ اس نے کہا بدھو عوام ہے کہنے لگا لاؤڈ اسپیکر لے آؤ لوگوں نے کہا پتہ نہیں کوئی تقریر کرنی ہے پہلے کہ پھونک بعد میں ماروں گا تقریر لے آؤ جی لے آؤ فٹوفٹ لوگ لے آئے لاؤڈ اسپیکر اس نے کہا اچھا لگاؤ جی سیٹ کر دیا گیا سامنے مائک ہے وہ جو بگل ہارن ہوتے ہیں وہ بھی فٹ کر دیے گئے اس نے کہا مارکا میاں والی کے لوگوں جتنے بھی برتن تمہارے ہاتھ میں ہیں اس ہارن کے آگے کر دو لوگوں نے <sighs> تمام کا پھونک ہو گئی واہ سد کے واہ سد کے یہ جو حال ہے یہ بھی جال ہے خیال کرنا اللہ فرماتے ہیں اتنا خدا تو بتا آخری الفاظ ہے اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت الأنكبوت تو جب مکھی کے اردا گرد جال بن لیتا ہے مکڑا تو مکھی کو کھاتا کوئی نہیں بڑے قابل غور الفاظ ہے میرے مکھی کو کھاتا کوئی نہیں بلکہ مکھی کے منہ کے اوپر اپنا منہ رکھ کر اندر میں سے خون چوس لیتا ہے اس کا سانس چوس لیتا ہے مکھی کا دھر ویسے کھڑا رہ جاتا ہے اللہ کریم فرماتے اتنا خزات بئی تھا جس طرح مکڑا مکھی کو کھاتا کوئی نہیں اندر میں سے خون چوس لیتا ہے یہ بھی مریدوں کو کھاتے کوئی نہیں اندر سے ایمان چوس لیتے ہیں ہاں اور اللہ فرماتے ان اوہن البیوت لبیت ان تو تمام گھروں میں سے کمزور گھر ہے تو مکڑے کا گھر ہے ذرا سی آندھی آئی بس گھر گیا اور مکڑا گیا ذرا جھاڑو مارو گھر گیا اور مکڑا گیا رب کائنات نے نکتا سمجھایا او کائنات والو جب آ جائے آندھی اور ہوا جس طرح مکڑے کو اس کا جالا نہیں بچا سکتا تو مشرق انسان کو غیر اللہ کا سہارا بھی بچا سکتا ہاں بنا بنایا نہ غیر اللہ کا سہارا اشارہ کرنے لگا ہوں نو علیہ السلام نے دعوت دی بیٹے کو آ بیٹا سوار ہو جا کشتی میں بیٹا کہنے لگا میں نہیں آتا سوی علا جبلیا سے منی من الماء میں پہاڑ کے اوپر چڑھ جاؤں گا وہ مجھے بچا لے گا پانی سے خیر اللہ کا سہارا پکڑا رب کائنات فرماتے ہیں حضرت نو علیہ السلام نے جواب دیا کال یو ماں مین امر اللہ اللہ امر رحیم بالا بین الموجو فکان من المغرقین حضرت نے جواب دیا غیر اللہ کا سہارا مت پکڑ اللہ کے عذاب سے کوئی بھی نہیں بچ سکے گا آج وہ بچے گا مر رحیم جس پر اللہ کریم کی رحمت ہوئی اور اللہ کی رحمت مباحد تو ہوتی ہے مشرق پہ اللہ کی رحمت آ سکتی دلیل ہے میرے پاس نبی پاک فرماتے ہیں لان اللہ الہودا بن گجرات میں جمع ہونے والے تو ہی آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں رسول کریم کے آخری الفاظ حضرت عائشہ صدیقہ کی گود ہے بار بار فرماتے تھے مجھے بخاری کے لفظ یاد ہیں حضرت عائشہ فرماتی ہیں آپ بار بار کہتے تھے خاشیا قبر مسجد مسجدہ آپ کو یہ خطرہ تھا کہ جس طرح دوسرے نبیوں کی وفات کے بعد ان کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا گیا میری قبر کے سجدے نہ شروع ہو جائیں بار بار کہتے تھے لان اللہ لان اللہ لان اللہ وفی روایت لانت اللہ اللہ کی لانت یہودیوں عیسائیوں پر جنہوں نے نبیوں کی قبروں کے سجدے کیے میں آپ سے سوال کرتا ہوں ذرا دل کی کھڑکیاں کھول کے سننا اور جواب دینا سنجیدگی تسلی سے جو نبی کی قبر کا سجدہ کرے اس پر اللہ کی اللہ کی اللہ کی گھبرانا نہیں حدیث کی بات ہے جو حضرت آمنا کے لال کے تول کے مطابق نبی کی قبر کا سجدہ کرے اس پر تو اللہ کی لانت جو سلطان باہو کی قبر پوجے جو شاہ دولا کی قبر پوجے جو مہر علی شاہ کی قبر پوجے اس پر اللہ کی رحمت آ سکتی نہیں مانتا میرا ذہن مجھے بت مطمئن کرو اللہ کی رحمت سے کیوں ہمارا ملک محروم ہو گیا جس ملک میں شرک کا دور دورہ ہو اللہ کی رحمت نہیں آیا کرتی آخری بات خلاصے کے طور پر عرض کروں اللہ نے فرمایا تو ہی امتحان آئیں گے لیکن توحید پہ ڈٹ جانا سنانا تمہارا کام ہے منوانا میرا کام ہے ہم منوا سکتے آخری الفاظ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں فرماتے ہیں تم میں تربوز کدی نہیں ہوں دے بھاویں توڑ مکے لے جائیے ہے دے بچے ہن سنی ہو دے بھاویں موتی چگائیے جگائیے تے کالے مولو چٹے نہیں ہو دے پاوے مل مل سا بن لائیے تے کھارے خو میٹھے نہیں ہو دے پاوے سہ منا کھنڈ پائیے تے مشرق دا دل پاک نہیں ہوندا باہو باوے پڑھ قرآن سنائیے ہو اللہ الفاظ قبول کرے بناب کرنے سلیکھ مانے سے ہی و سننا کا یہ آج کا